يا يا أيها أيها الناس اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا علیکم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد رس الفت عظيما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 وقال رسول الله الله صلى عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزز حاضرین جمعہ گشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی آج کے اس خطب جمعہ میں بھی اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں لیکن قبل اس کے کی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں ایک ضروری تبدیح کر دینا آپ اہل ایمان اور مسلمان بھائیوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو مسجد میں دو رکعت پڑھنے کے بعد انسان کو بیٹھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل اخلا مسجد فلاح یجلی ستہ ارقا ارکات جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو جب تک دو رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے اگر جماعت قائم ہے جماعت میں شامل ہو جائے اگر جماعت نہیں ہے تو دو رکعت پڑھے گا اور اگر خرید دوپہر ہے مان لیجئے اور سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج نکل رہا ہے جن میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے تو انسان انتظار کر لے لیکن بیٹھے نہیں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ماہ نبی نے دو رکعت پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع فرمایا جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو گیا ہے اس وقت اگر کوئی مسجد کے اندر آتا ہے تو ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے ادا جا احدکم ول امام فلاح علی ستر کا ارکاتین کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے یہ دو رکعت مسجد کا حق ہے خطبہ شروع ہو جانے کے بعد دو رکعت سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے صرف دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی ہمارے فرماتے ہیں کہ وہ مختصر پڑھے بہت زیادہ لمبی نہ پڑھے کیونکہ خطبے کا سننا انسان کے لیے ضروری ہے لہذا دو رکعت ہلکی پڑھ کر کے بیٹھ جائے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلیق الغفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے وہ تشریف لائے بیٹھ گئے ہمارے نبی نے کہا کیا دو رکعت نماز پڑھی کہا کہ نہیں کہا تم ہے خطبہ آپ نے بند کر دیا اور ان سے صحابی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ دو رکعت پڑھے ہو کہا نہیں کہا کھڑے ہو جائیے دو رکعت پڑھیے اس کے بعد بیٹھیے تو جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے تو صرف دو ہی رکعت پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ جمعہ کے خطبے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی اس میں نفل کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے آپ چار پڑھیے چھ پڑھیے آٹھ پڑھیے دس پڑھیے بارہ پڑھیے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اتنا آپ پڑھیں کوئی اس میں متعین تعداد نہیں ہے کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے چار رکعت یا چھ ہی رکعت یا دو ہی رکعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی جمعہ کے دن جب آتا ہے غسل کر کے اور خوشبو لگا کر کے اور اللہ نے اس کے لیے جو لکھ دیا ہے اتنا پڑھتا ہے تو ہمارے نبی نے اس کی فضرت یہ بیان فرمائی کہ آنے والے جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا مزید تین دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا جتنا اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا اس میں کوئی متعین تعداد ہمارے نبی نہیں بتائی ہے اس لیے اگر جمعہ کے دن خطبے سے پہلے آپ آ جائیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے آپ کو جتنا اللہ نے مقدر لکھا پڑھیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے صاحب کرام چاہتا ہے عبداللہ بن عمر بارہ بارہ رکعت پڑھتے تھے عبداللہ بن عباس آٹھ رکعت پڑھتے تھے کوئی اور پڑھتا تھا کوئی کچھ کم پڑھتا تھا تو خطبے جمعہ سے پہلے متعین سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے آپ کے اپنے پر ہے آپ یا تو سنت پڑھتے رہیے نفل عام یا تو قرآن کی تلاوت کیجیے دروز شریف پڑھیے ذکر و اذکار میں لگے رہیے دعا میں لگے رہیے لیکن خطبہ شروع ہو جانے کے بعد میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے اس سے زیادہ کہ آپ نے اجازت دی نہیں ہے اگر اس سے پہلے آتے ہیں آپ کو اختیار جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیے تو یہ میں بار بار دیکھتا تھا تو میں نے کہا کہ اس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس مان لیجیے ممکن ہے علم نہ ہو حدیث نہ معلوم ہو اس لیے انسان لا علمی میں کر جاتا ہے اس لیے بتا دینا ضروری ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے ہم نے اس سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے بیان کی پہلی بات یہ تھی کہ آپ پر ایمان لانے کا معنی مفہوم یہ ہے ایک کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ آپ کی رسالت عام ہے آپ سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں نہ صرف انسانوں کے بلکہ جناتوں کے بھی آپ نبی ہیں سب کی طرف اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا پوری انسانیت کی طرف پوری دنیا والوں کی طرف رحمت اللہ عالمین ہیں عمر صلی اللہ کے اللہ رحمۃ اللہ عالمین پوری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اس لیے آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی ہے چرند و پرند کے ساتھ ہے اس زمین پر بسنے والے ہر مخلوق کے ساتھ آپ کی رحمت شامل ہے اللہ رب العالمین نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کے اندر بیان کی تھیں اسی طریقے سے آپ کے اوپر ایمان لانے کے جو معنی اور مفہوم ہیں ان میں سے ایک مطلب ایک مفہوم یہ بھی معنی اور مطلب ہے کہ آپ کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا آپ کی شریعت پر ایمان لائے بغیر اگر کوئی سابقہ کسی شریعت کے اوپر عمل کرتا تو مسلمان نہیں ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نسرانی ہو آپ کی رسالت نے شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا منسوخ کر دیا اور ایسے ہی آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دین کی ذمہ داری تھی اسے آپ نے پوری کائنات تک پہنچا دیا آپ نے ایک حرف نہیں چھپایا نہ کوئی بات کے کوتا ہی کی بلکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ پر اتارا اس طریقے سے آپ نے تمام دین کی باتوں کو تمام باتوں کو آپ نے امت تک پہنچا دیا بغیر کسی کمی اور بیشی کی اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ پر ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی وہ تمام ذمہ داری آپ نے ادا کر دی اللہ فرماتا اللہ رسول البلاغ رسول کے اوپر کیا ہے پہنچا دینا رسول کے اوپر ذمہ داری کیا ہے باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے توفیق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے بھی کتنی خواہش تھی کہ آپ کے مشفق اور مہربان چچا ابو طالب ایمان لے آئیں لیکن ایمان نہیں لا سکے ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا توفیق نہیں ملی اللہ میں حکمتوں کو جاننے والا ہے اللہ مصلحتوں کو جاننے والا لیکن ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملی کتنی خواہش تھی ہمارے نبی کی ہمیشہ وفات کا وقت ہوا تو بھی آپ ان کے پاس گئے لیکن ان کے تقدیر میں یہ چیز مقدر نہیں تھی ان کو توفیق نہیں ملی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین عما توفیق اللہ بلّہ جو کچھ بھی انسان کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو آپ نے پوری دنیا والوں تک پہنچا دیا آپ نے جو آخری حج کیا جسے حجت الوداع کہا جاتا ہے ایک ہی حج آپ نے فرمایا کیا اس حج کے اندر آپ نے کیا فرمایا تمام لوگوں سے جو آپ کے سامنے موجود تھے ان سے آپ نے پوچھا کہ کیا جو اللہ نے مجھے ذمہ داری تھی میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہ شہد اللہ شہد اللہ شہد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر عرش پر ہے ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اگلی اٹھائی اور کہا اللہ تعالیٰ گواہ گوارا یہ سارے تیرے بندے اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا آپ نے خدبۃ الوداع کے اندر حجر حج الوداع کے اندر آپ نے تمام لوگوں کے سامنے بات کہی اس طریقے سے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے گمان کیا کسی نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا اللہ کے نور کو دیکھا ہے اللہ کی ذات ہم نہیں دے سکتے دنیا کے اندر آخرت کے اندر علیہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اکرام ہوگا ہست عائشہ فرماتی جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا اور عبداللہ بن عباس سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ دل سے دیکھا یہ نہیں کہ آنکھ سے دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی بھی صحابی نہیں فرمایا کہ ہمارے نبین اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھ سے دیدار کیا اگر کسی نے کہا کہ دیکھا تو ہم ہاں مراد یہ کہ دل کی دل سے دیکھا نہ کہ آنکھ سے یعنی یقین اور اس طریقے دل کی آنکھ سے یا دل سے اللہ رب العالمین کی کہ نور کا انہوں نے دیدار کیا نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہنستے علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے اللہ کی تجلی آئی اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے کہا اللہ پر دیدار اللہ پر اس نے بہتان باندھا اور جس نے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں سے دین میں سے کچھ چھپا لیا ہے فقد اعظم اللہ الفریہ اس نے اللہ رب العمین بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اور جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کل کی باتوں کو جانتے ہیں فقد اعظم اللہ الفریہ اس نے بھی اللہ رب العامین پر بہتان باندھا کل کی باتوں کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا اللہ نے غیب کی باتیں بتائیں ہمارے نبی کو قیامت کی نشانیاں بتائیں سابقہ امتوں کے احوال بیان کیے سابقہ امتیں جو قومیں گزر چکی ہیں لیکن غیب کا علم بذات خود اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ان نمل غیب اللہ قرآن اللہ فرماتا آپ کہہ دیجیے کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کل کی باتوں کو جانتے ہیں اس نے اللہ پر دو بہتان باندھا اور بخاری کی روایت ہے کہ عید کا دن تھا خوشی کا موقع تھا بچیاں ہمارے نبی کی شام میں اشار پڑ رہی تھی بچیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا افینا نبی علم و معافی غدی کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں ہمارے بھی نے نہیں غلط کہتی ہو کل کی باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کا علم نہیں ہے عما تدری تقسیب غدا کسی نفس کو کسی ذات کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا انسان کی موت کہاں ہوگی اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے یہ میرے بھائیوں اس سے پہلے غالب نے بتایا کہ بالکل کفر کا عقیدہ کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللہ ہی عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ دیا تھا آپ نے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ دین کی تمام باتیں پوری انسانیت تک پہنچا دی ایسے ہی یہ بات کا عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم تھے آپ اللہ نے آپ کی حفاظ فرمائی اور آپ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہم سے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو سب سے غلطی کا امکان ہے غلطی ہو سکتی ہے اگر کوئی غلطی سے پاک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جب تک کہ اوپر سے اشارہ نہیں ہوتا جب تک وہی نہیں آتی تھی اپنی زبان مبارک کو آپ کھولتے تک نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی وہی کے آنے کے بعد آپ گفتگو کرتے تھے بات کرتے تھے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں پوچھی جاتی تھیں آپ خاموش رہتے تھے اور کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے تھے آپ جواب نہیں دیتے جب وہی آتی اللہ ابراہن کا پیغام نازل ہوتا تو آپ پوچھتے وہ کہاں گئے لوگ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا پھر آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے کتنے سارے ایسے واقعات ہیں کتنے ساری ایسی حدیثیں ہیں لہذا ہمارے بھی جو بھی فرمائے سب اللہ ابامن کی طرف سے وہی ہے عماََ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہو ایک ایک لفظ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چاہے آپ نے قرآن کی تلاوت کیا ہو یا اس طریقے سے اپنی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہوں وہ سب کے سب اللہ العالمین کی طرف سے لہذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ذات معصوم ہے تو اللہ کے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے آپ سے غلطی کا امکان نہیں ہے آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی اللہ رب العامین نے آپ کو معصوم کر دیا اور یہ خصوصیت صرف آپ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے لیکن وہ غلطی پر قائم نہیں رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان سے کچھ سو بھی ہوا کچھ معمولی غلطیاں بھی ہوئی مان لیجئے تو ان کے پاس نیکیوں کا اتنا سمندر تھا کچھ نیکیوں کے سامنے ان سے اگر کچھ بھول بھی ہوئی کچھ غلطی بھی ہوئی تو قطرے سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی لہذا اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی معصوم ہے کتنا ہی بڑا عالم کو نہ ہو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں امام معصوم ہے فلاں امام معصوم ہے فلاں سے غلطی نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سمجھ لیجئے ایک طرح کی توہین ہے یہ ہے یہ جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے ہم نے کسی اور کے ساتھ اس کو خاص کر دیا یا اس کے بارے میں عقیدہ رکھا یہ غلط عقیدہ ہے غلط اور ناجائز چیز ہے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہ امام احمد حمبل رحمۃ اللہ علیہ نے نہ امام بخاری نے جتنے بھی ام کرام گزرے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں اما الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے منور کر دے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو جنت کے باغ بنا دے انہوں نے اسلام کی خدمات کے لیے جو قربانیاں دی ہیں قیامت تک امت ان کی قربانوں کو یاد رکھے گی بڑا علم تھا علم کے سمندر تھے وہ پہاڑ تھے وہ عبادت کے اندر تقوار پرہیزگاری کے اندر علم کے اندر لیکن کوئی معصوم نہیں تھا غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اس لیے آپ دیکھیے ام کرام نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا ان سے کچھ پوچھا گیا انہیں حدیث کا علم نہیں تھا بتا دیا کچھ اشتہاد کر کے جب انہیں حدیث کا علم ہو اس سے رجوع کر لیا اس سے رجوع کر لیا انہوں نے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے نہ وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے تھے اگر کوئی ان کو معصوم سمجھتا ہے تو اللہ رب اللہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت بڑی توہین کا انتخاب کرتا ہے جو قطع کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے ایسے ہی آپ کی پر ایمان لانے کے معنوں میں سے ایک معنی اور مقوب یہ ہے کہ طاعت فیم حفی ہمارے نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم ان کی اطاعت کریں گے آپ نے جو کچھ بھی فرما دیا انسان اس کی اطاعت کرے گا اس پر اس پر عمل کرے گا نبی فرماتا ہی اس لیے ہے نبی آتا ہی دنیا کے اندر اس لیے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے لہذا اطاعت غیر مشروط اگر کسی کی کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جائے گی اللہ رب کی جائے گی اسے اللہ رب نے کیا فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو یا عطی عطی اللہ رسول المر کم اور تم میں جو اہل امر ہے ان کی اطاعت کرو اللہ رب العالمی نے اپنے لیے اور نبی کے لیے دو دو بار عطیو لفظ استعمال کیا اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت غیر مشروط ہے نبی کے اطاعت غیر مشروط ہے کوئی شرط اس کے لیے نہیں ہے کہ نبی کی بات اس وقت مانیں گے جو ہمارے معاشرے پر عمل ہوگا نبی کی بات اس وقت مانیں گے جو ہمارا امام عمل کرے گا نبی کی بات اس وقت مانیں گے جو ہمارا مولوی عمل کرے گا نبی کی بات اس وقت مانیں گے جب ہمارے محلے کے لوگ عمل کریں گے خاندان کے لوگ عمل کریں گے یہ کوئی شرط نہیں ہے اللہ کے سر کی حدیث آ گئی اللہ کا فرمان آ گیا پورا علاقہ ایک طرف انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے تو آت تو امر ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے لیکن جو جو اہل علم ہیں جو عمرہ ہیں جو حکمراں ہیں علماء ہیں ان کی اطاعت بھی کی جائے گی علماء کی لیکن ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ اس لیے اللہ رب العامی نے دوبارہ علماء کے لیے یا عمرہ کے لیے عطیو کا لفظ استعمال نہیں کیا اس لیے کہ ان کی اطاعت ان کے ساتھ خاص ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اگر ہوگی کسی کی بات سے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا جائے گا ان کا ادب احترام کیا جائے گا اللہ ان کو عجر بھی دے گا کیونکہ انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کرنے والے سے اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العامن اسے بھی ایک اجر دیتا ہے اور اگر حق پر اس کا اشتہار پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو اجر دیتا ہے ان کو ملے گا اجر جنہوں نے اشتہاد کیا علماء تھے ہمارے علم کرام تھے چاہے چاروں امام ہوں یا ان کے علاوہ ام علم کرام ہوں سب کو ملے گا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیونکہ اشتہاد کے اونچے درجے پر فائز تھے وہ امامت کے رتبے پر قائم تھے وہ لوگ لہذا اگر انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد اگر غلطی ہو گئی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزر دے گا اور اگر اشتہاد صحیح نکلا اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عزر دے گا لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر جب ہمیں حدیث مل جائے جیسا خود ایما نے فرمایا کہ حدیث ملنے کے بعد میری بات کو چھوڑ دینا حدیثوں کے اوپر عمل کرنا دعت حفیم امر ہمارے نے جس کے دعت حکم دیا ہے ان باتوں کی اعداد کی جائے گی ان کے اوپر عمل کیا جائے گا اور اسی طریقے سے اجتناب و اما نہ انہوں و ہمارے نبی نے جن باتوں سے منع کر دیا ان باتوں سے انسان دوری اختیار کرے گا ہمارے نبی نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا دور رہنے کا حکم دیا ان تمام باتوں سے انسان دوری اختیار کرے گا جو چیزیں حرام ہیں ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہوتی اللہ کہ انسان کے پاس اگر کوئی مجبوری ہے جیسے ہمارے مردار کھانا حرام ہے انسان کو اگر اپنی جان بچانا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ جان بچانے کے لیے انسان مردار کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے انسان اپنی زبان سے کلمے کو کہہ سکتا ہے یہ مجبوری کی صورت میں تو ہمارے نبی نے جو کچھ بھی منع کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے شرک سے آپ نے منع کیا بدعت و خرافات سے آپ نے منع کیا جھوٹ سے آپ نے منع کیا غیبت چغلخوری ماں باپ کی نافرمانی رشوت جتنے گناہ ہیں جتنی چیزیں تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ایک بات اور بتا دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نبی کی اطاعت کے اندر آپ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعمت ہو اگر استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز آپ سے معاف ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر آدمی کے پاس عذر ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ اس کے پاس عذر ہے اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں لیکن جو چیز حرام ہے اس میں استطاعت کی شرط نہیں ہے تک مکلف اس کی کہ آپ کے پاس اگر استطاعت ہو تو کیجیے نہیں تو نہ کیجیے جیسے جھوٹ بولنا یا رشوت لینا یا سود لینا یہ حرام ہمیشہ کے لیے اس یہ ایک ریال ایک درہم بھی انسان کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے مکمل طور پر اسے اجتناب کرنا ضروری ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے امر تو کم شعین جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو اور وہ ادا نہیں تو کم شعین اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو مکمل طور پر اسے اجتناب کرو مکمل طور پر اسے دوری اختیار کرنا یہ نہیں کہ رشوت لینا ایک ہزار حرام ہے سو ریال ہمارے لیے جائز ہو جائے گا سود ہمارے لیے دس ہزار حرام ہے اگر ہم دس بیس پچاس سو دو سو روپئے سود لیتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مکمل طور پر ساری چیز حرام ہمارے لیے لیکن جو کرنے کا دیا گیا حکم اس کے اندر استطاعت آدمی کے ساتھ مشروط ہے استطاعت اس کے ساتھ مشروط استطاعت ہے تو کرے گا اردو کرنے کی استطاعت نہیں آپ تینوں کر کے نماز پڑھیں گے آپ سجدہ نہیں کر سکتے زمین پر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھی جھک کر کے سجدہ کیجیے کھڑے کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھیے نماز استطاعت کے اوپر آپ پر یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے گھر سے آپ بیمار ہوں کھڑے نہیں ہو سکتے معذور ہیں آپ ایسا نہیں ہے استطاعت بھر انسان اس پر عمل کرے گا لیکن جو رشوت سود حرام ہے چیز ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے مکمل طور پر اسے اجتناب کرنا ضروری ہے ایسے ہی تصدیق ہو میں اخبر ہمارے نبی نے جو باتوں کی اطلاع دی ہے خبر دی ہے آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں آپ کو سچا مانیں آپ شادی کے مزدوق ہیں آپ نے امتوں کے بارے میں خبر دیا سابقہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں آپ نے آنے والی قیامت کی نشانیاں بیان کی کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی دجال نکلے گا سورج مغرب سے نکلے گا مشرق کے بجائے اور دنیا جز معجوج آئیں گے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے فرمائی قیامت سے پہلے اللہ نے آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا کہ قیامت سے پہلے ساری چیزیں ہوں گی آپ نے بتایا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں سچی ہیں برحق ہیں چیزیں ہوں گی اللہ کے سر پر ایمان لانے کا ایک معنی اور مطلب یہ بھی ہے کہ نہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو ہو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا مت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج کتنے ایسے اسلام کے دعوے دار جو یہ مانتے ہی نہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا نا اس بلّہ ڈالے کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا جب قرآن نے نہیں بیان کیا تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے قرآن بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان نہیں کی ہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا اللہ نے جمعہ کی کہہ رکعت اللہ نے بیان کیا ہے کیسے پڑھنا اللہ نے بیان کیا ہے رکو میں کون دعا پڑھنی اللہ نے بیان کیا ہے سجدے میں کون سی دعا پڑھنی اللہ نے بیان کیا ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے آپ کو زہر کی کتنی سنت پڑھنی کیا قرآن میں ہے کیا نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا میرے بھائیوں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں عید بقرعید کی نماز کا ذکر نہیں ہے تو کیا عید بقرعید کی نماز چھوڑ دیں گے ہم رحمد اللہ اللہ رب العامی نے آپ کو قرآن کی آپ کو حدیثیں بھی دی لہذا آپ کی حدیثوں کا ماننا بھی ضروری ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے کافروں کو فاسقوں کو فساق و فجار کو اور وہیں جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی عطا کرتا ہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے ہمارے دماغ محدود ہے ہماری دماغ ساری چیزوں کے احاطہ نہیں کر سکتی ہے لہذا جو بات نبی نے فرما دیا جو کہہ دیا برحق ہے وہ صادق مزدوق ہیں آپ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک لفظ اٹل اور حقیقت ہے لہذا اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اگر انکار کریں گے تو میرے بھائی انسان کفر کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہوگی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا وہ کہ آپ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے نہ عزب اللہ اللہ کے رسول کو آپ برحق نہیں مانتے آپ کی باتوں کو آپ شک کرتے ہیں آپ کے ہمارے ایمان میں خرل ہوگا اگر اللہ کے رسول کی بات بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اگر ہم شک کریں اور کہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو تصدیق حوفی میں اخبر ہمارے لیے جو کچھ بتایا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کی تصدیق کرنا یہ ساری چیزیں سچ ہیں اور ویسے ہوں گی جیسے ہمارے بھی نے فرمایا ہے قیامت قائم ہوگی حساب و کتاب ہوگا جنت اور جہنم ہے ان کے قبر کے اندر آتے ہیں پلسرات سے گزرنا ہوگا حوض ہوگا اور سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا چاہے ایمان سے متعلق ہوں چاہے اور چیزوں سے متعلق ہوں جو کچھ بھی امان نبی نے فرما دیا وہ تمام چیزیں برحق ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے نبی کو سچا جاننا ضروری ہے ایسے ہی وہ اللہ بد اللہ بما شرع کہ ہمارے نبی نے جس طریقے سے اللہ کی بات کی ویسے ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے کوئی نیا طریقہ عبادت کا ایجاد نہیں کریں گے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا دنیا میں یہ بات کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم کیسے اللہ کی بات کریں گے ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے ہمارے نبی نے جو بتایا ویسے کرنا ہے کیا انسان عقل سے بتا سکتا تھا کہ دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز ہوگی کہ انسان اپنی عقل سے بتا سکتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے ایک رکعت کے اندر کتنے رکوع کتنے سجدے کرنے انسان کی عقل نہیں بتا سکتی تھی اللہ رب الامی نے بتایا آپ کو طریقہ کہ نماز ایسے پڑھنا ہے قیام کرنا ہے رکوع کرنا سجدے کرنا ہے تشود کرنا سلام پھیرنا ہے یہ طریقہ نبی کو اللہ رب الامی نے بتایا لہذا جو طریقہ نبی نے دیا ہے اسی طریقے پر اللہ رب العامی کی بات کی جائے اگر کوئی انسان عبادت کا نیا طریقہ ایجاد کر لے گا میرے بھائیوں وہ چیز مردود ہے اللہ کے سر کی صاف روایت من عمل عملن لئی سالون فوار الدن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے حرکت کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا حدثہ فی میرے ناہدہ ماں لئی سا میں نو الدن جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا دین کو اللہ نے مکمل کر دیا سب مکمل ہو گیا ہے دین کے اندر کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے دنیا اللہ نے مکمل نہیں کی لیکن دین کو مکمل کر دیا دین اللہ رب اللہ نے مکمل فرما دیا لہٰذا دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں کوئی نئی بات نہیں یاد کی جائے گی کوئی نئی نماز نہیں پیدا کی جائے گی کہ آپ کے بچے کا عقیقہ ہوتا تو آپ جا کر کے دو رکعت نماز پڑھیے قربانی جیسے آپ کرتے ہیں قربانی کے دن دو رکعت نماز پڑھتے ایسے عقیقے کے اندر بھی دو رکعت نماز پڑھیے نہیں ہمارے بھی نے عقیقہ کیا اپنا خود عقیقہ کیا چالیس سال کے بعد اللہ کے کے سے اور اپنے نمازوں کا ہمارے بھی نے عقیقہ کیا لیکن آپ نے دو رکعت نماز نہیں پڑھی لہٰذا آپ کی عقل نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں دو رکعت بھائی دو رکعت نماز پڑھنے میں کیا حرج کی بات ہے آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی حرج یہی کی تو بات ہے یہ کیونکہ دین ہے یہ اللہ کے سوچ جدید دنیا کے اندر کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو میں نے کیا نہ ہو یا لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی نہ کرتی اگر یہ خیر ہوتا تو وہاں بھی ضرور کرتے ضرور اس کے اوپر عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں کیا اللہ ہر برہمین اس چیپٹر کو ختم کر دیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا علی و محکمہ دین اکم اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے لہذا اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں اسی کو بدعت کہا جاتا ہے دین کے اندر نئی چیز کا اضافہ کرنا نئی چیز پیدا کرنا جو نے بھی نہیں کیا اس کو دین کے اندر اضافہ کرنا اسی کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے اور یہ حرام میرے بھائی یہ کیا ہے دین کے اندر حرام ہے بدعت ایجاد کرنا لہذا آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان ہر طرح کی بدعات سے ہر طرح کی خرافات سے محفوظ رہے جو ہمارے نبی نہیں کیا اس کا کرنا دین کے اندر جائز نہیں ہو سکتا نبی نے عید ملاد النبی نہیں منایا اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی آپ نے عید معذر نہیں بنایا لہذا اس کا بنانا ہمارے لیے حرام ہوگا نبی نے شب برات نہیں بنایا نبی جب کے کوڑے نہیں بنایا نبی نے فلاں فلاں بھی دیتے نہیں کی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ کہ آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے یہ آپ پر ایمان لانے کے معنی مفہوم میں شامل ہے کہ وہ اللہ بما شرح ہمارے نبی نے جو کچھ کیا وہی ہم کریں گے جو مشروع قرار دیا اسی طریقے سے اللہ کی بات کی جائے گی اس کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی جائے گی یہ آپ پر ایمان لانے کا ایک بڑا تقاضا ہے میرے بھائیوں لہذا ان تقاضوں کو ہمیں جاننا چاہیے ان تقاضوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان تقاضوں کے مطابق انسان کو اپنے ایمان کو بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے تقاضے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ اور ہمارے ایمان کے اندر پختگی کا فرمائے اللہ البرامین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے اللہ ہر برامین ہمیں ہر طرح کی شرک بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کے باتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے ہماری وفات بھائی زبان سے کلم توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابراہین ہمیں قبر عذاب سے محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شفا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کے دستے مبارک سے ہمیں ہاؤس سے پائے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں پرسرا سے پار کرائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے مقام عطا فرمامین بارک اللہ بالآیات ذکر حکیم ان مرکم بر رسول الرحیم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين عدوان إلا إلا على الظالمين وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد عباد الله الله الله الله ان يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون